احرام کی خلاف ورزیاں کون سی ہوتی ہیں جناب کہ جس سے ہمیں کہیں پر دم یا صدقہ جو ہے وہ واجب ہو سکتا ہے بدنا تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ بہت ہی مخصوص قسم کی غلطی پر ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے احرام کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں کہ خوشبو استعمال کرنا احرام میں ممنوع ہے مردوں کا سلا ہوا کپڑا پہننا عورت اور مرد کے لیے چہرہ ڈھانپنا اور مرد کے لیے سر ڈھانپنا سر یا جسم سے بال دور کرنا ناخون کاٹنا خشکی کے جانور کا شکار یا ازدواجی تعلقات یا نکاح کرنا کروانا یہ سارے وہ کام ہیں کہ جن میں ہم ہمیں اندازہ ہے کہ یہ احرام کی صورت میں ممنوع ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں جو بنیادی فارمولہ ہے یا بنیادی اصول ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی درمیانی غلطی ہوتی ہے تو دم اگر چھوٹی غلطی ہوتی ہے تو صدقہ اور اگر بڑی غلطی ہوتی ہے تو اس میں بدنا دیا جاتا ہے اچھا اگر کوئی بہت ہی چھوٹی سی غلطی ہو مثال کے طور پہ آپ سے جیسے ہی کسی غلطی کا ارتکاب ہوا آپ فوراً اس سے رک جائیں جیسے اگر کسی محرم نے مرد نے سلے ہوئے کپڑے پہنے اور فوراً اس کو یاد آ گیا تو وہ اس اس کو کو فوری طور پہ اس کام سے رک جائے اس کو اپنے کپڑوں کی جگہ وہ فوری طور پہ اپنی احرام کی چادروں کو پہن لے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لے اگر کسی نے ہاتھ دھونے کے لیے شیمپو یا صابن یا کوئی خوشبو والا لکوڈ یا ہینڈ واش وغیرہ یوز کرنے کے لیے نکالا ہی تھا ہاتھ میں اور بس اس کو فوراً یاد آ گیا تو فوراً دھو دے اس کام سے رک جائے اور استغفار کر لے یہ بھول چوک کے حوالے سے بہت ہی معمولی قسم کی اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کا عمومی قاعدہ یہی ہے کہ اس کا علم ہوتے ہی یا یاد آتے ہی فوراً اس کام سے رک جانا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو غلطی ہوتی ہے عموماً وہ ہوتی ہے خوشبو کا استعمال اور اس سے احرام کی صورت میں منع کیا گیا ہے احرام کی حالت میں خوشبو لگانے کی صورت میں اگر ایک بڑے عزو یا ایک سے زیادہ چھوٹے عزو پر خوشبو لگائی گئی تو اس پر دم واجب ہوگا یعنی اگر بڑے اس پہ لگی ہے یا ایک سے زیادہ چھوٹے اس پر لگی ہے تو دم واجب ہوگا لیکن اگر آپ نے بہت ہی سی جگہ پر لگ گئی یا تھوڑے سے وقت کے لیے لگ گئی بہت ہی معمولی سی تو میں آپ نے صدقہ دے دینا ہے اگر تھوڑی سی خوشبو لگائی تو صدقہ اور زیادہ خوشبو لگائی تو دم ہوگا یہ بھی ذہن میں رکھیے احرام کے کپڑے پر خوشبو لگانے کی صورت میں جو اس کا کفارہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بالش سے زیادہ کپڑے پہ لگی اور اس کپڑے کو سارا دن یا ساری رات کوئی پہنے رہا تو اس پر دم واجب ہوگا اور اگر ایک بالش سے کم میں لگی ہو یا پورا دن یا پوری رات نہیں پہنا دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے پہن لیا تو پھر اس پر کیا ہوگا صدقہ واجب ہوگا کسی مشروب یا کھانے کی چیز میں خوشبو ڈال کر پکائی ڈالی گئی ہو اور پکائی نہ ہو یعنی کسی خوشبودار چیز کو کھانے میں اوپر سے ڈالا گیا ہے پکائے بغیر اور خوشبو جو ہے اس کے اوپر غالب ہے تو دم واجب ہوگا اور اگر خوشبو بالکل ہی مغلوب ہے یعنی غالب نہیں ہے بہت ہی معمولی ہے تو صرف صدقہ دے دیجیے اسی طرح کوئی خوشبودار تیل یا خوشبودار لوشن یا صابن یا شیمپو کے استعمال میں بھی ہے کہ اگر بہت کم مقدار میں یوز کیا جیسے آپ نے ایک دفعہ ہاتھ دھو لیے صابن سے دو دفعہ ہاتھ دھو لیے بس یعنی بہت ہی کم تو پھر کیا ہے آپ جو ہے وہ صدقہ دے دیں اور اگر آپ نے چار پانچ دفعہ ایسا کیا تو پھر دم دینا ہوگا اب دوسری مثال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سلا ہوا کپڑا پہننا مردوں کے لیے منع ہے احرام کی حالت میں تو اس سے مراد کیا ہے ہر وہ کپڑا جو پورے بدن کے کس مطابق سیا جاتا ہے جیسے کہ کوئی قمیض ہے کوئی کرتا ہے کوئی پاجامہ ہے یا شلوار ہے یہ والی کپڑے ہوتے ہیں جو جسم کی ساخت پر سیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پہننا منع ہوتا ہے احرام کی چادر یا تہبند اگر اس کے اوپر سلائی لگی ہوئی ہے کنارے پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا سلا ہوا لباس استعمال کرنے پر محرم کے ذمے جو ہے وہ فدیہ یعنی کہ دم یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا تین دن کے روزے ہیں اور اس کفارے کی غلطی کے حوالے سے اس کی جو غلطی ہے اس کے کفارے کے حوالے سے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اگر اس نے سلا ہوا کپڑا ایک دن یا ایک رات پہنے رکھا تو پھر دم یعنی کہ قربانی واجب ہوگی چھوٹے جانور کی اگر اس نے دو گھنٹے ایک گھنٹے تین گھنٹے پہن لیا تو پھر وہ صدقہ دے گا اور اگر اس سے بھی کم پہنا ہے دس پندرہ منٹ پہن لیا آدھا گھنٹہ پہن لیا تو پھر وہ جو ہے وہ مٹھی دو مٹھی صدقہ یعنی کہ جس کو ہم کہیں کہ کوئی آپ دو چار ریال صدقہ دے دیں یا ایک روٹی یا دو روٹی صدقہ دے دیجئے اب اگلی چیز پر ہم آتے ہیں اور وہ ہے کہ اگر کسی مرد یا عورت نے اپنے چہرے کو ڈھانپا یا مرد نے اپنے سر کو ڈھانپا جو کہ منع ہے احرام کی حالت میں تو اگر مرد نے احرام کی حالت میں سارا سر یا چوتھائی چہرہ یا سارا چہرہ یا سارا سر یا چوتھائی چہرہ یا سارا چہرہ کسی ایسی چیز سے ڈھانپا جس سے عادتن ڈھاپتے ڈھانپتے ہیں یعنی کہ جیسے کہ ہم کہیں کہ پہ کو اس نے ڈھانپا کسی کپڑے سے کسی امامے سے کسی ٹوپی سے اور کیا کیا اس نے سارا دن ڈھانپا یا ساری رات ڈھانپا یعنی کہ سات آٹھ گھنٹے تک وہ ڈھانپ کے رکھے ہوئے ہیں یا اسی طرح اس نے سارا چہرہ یا چوتھائی چہرہ کسی ایسی چیز سے ڈھانپا یعنی کپڑے وغیرہ یا کوئی ایسا ہی جس سے ڈھانپا جاتا ہے کوئی ایسی ہی چیز ہو تو پھر اس کے اوپر جزا واجب ہوگی یعنی کہ اس کے اوپر دم واجب ہوگا چاہے اس نے مجبوری میں کیا ہو یا چاہے بھول چوک سے ہوا لیکن اگر اتنی دیر تک کیا گیا ہے کوئی یہ کام تو پھر اس پر دم واجب ہوگا یعنی کہ اگر ایک دن یا ایک رات پورا چوتھائی سر یا چہرہ ڈھانپا تو دم واجب ہوگا اور اگر چوتھائی سے کم ڈھانپا یا ایک دن اور ایک رات سے کم ڈھانپا یعنی کہ چار پانچ تین دو گھنٹے تو پھر اس پر صدقہ واجب ہوگا یعنی صدقہ فطر کے مطابق جو صدقہ ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی شخص نے سر کو ایسی چیز سے ڈھانپا جو کہ عادتاً جس سے نہیں ڈھانپتے خلاف معمول چیزیں مثلا کسی نے پلیٹ سر پہ رکھ لی کھانے کی پلیٹ کوئی ٹوکرا سر پہ اٹھا لیا کوئی سامان سر پہ رکھ کر جا رہا ہے تو اس سے کچھ بھی واجب نہیں ہوتا اسی طرح اگر عورت نے ایک دن یا رات یا چوتھائی چہرہ ڈھانپا تو دم واجب ہوگا اور اگر چوتھائی حصے سے کم ڈھاپا یا ایک دن اور رات سے کم ڈھاپا تو صدقہ واجب ہوگا اگر رات کو تھوڑی دیر تک چہرے کے اوپر کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے ڈھک لی جیسے کہ چادر ڈھک لیتے ہیں عموماً ہم اپنے چہرے پر سوتے ہوئے تو اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈھانپ لیا ہے چہرے کو تو تھوڑا سا صدقہ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ مٹھی دو مٹھی غلہ یا روٹی یا کچھ دو چار ریال صدقہ جو ہے وہ دے دیں لیکن اگر جو خواتین پردہ کرتی ہیں وہ غیر افراد کی موجودگی میں تھوڑی دیر کے لیے ڈھانپ سکتی ہیں چہرے کو اگر وہ لگ بھی جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے اچھا ٹیشو پیپر کا بھی یہی اصول اور فارمولا ہوگا کہ چوتھائی چہرہ یا اس سے زیادہ ڈھانپا ہے اگر ٹیشو پیپر ٹیشو پیپر سے مراد کا جو ہم آج کہتے ہیں نا ٹیشو کا جو ماسک ہوتا ہے وہ والا یا سرجیکل ماسک تو اس کے لیے بھی یہی اصول ہوگا چوتھائی چہرہ یا اس سے زیادہ ڈھاپا ہے اگر اور وہ پورا ایک دن ایک رات تک ڈھاپے رکھا ہے ایک دن یا ایک رات تو پھر اس پر دم ہوگا لیکن اگر چوتھائی چہرے سے کم ڈھاپا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ڈھاپا ہے گھنٹے دو گھنٹے کے لیے ڈھاپا ہے تو اس پر صرف اور صرف صدقہ فطر کے برابر جو ہے وہ صدقہ جو ہے واجب ہوگا